یہاں پہ نیٹ ورک کا کچھ مسئلہ تھا کل بھی اس کو روک نہیں ہو سکا تھا اور ابھی تک ہم یہ ابھی پیچھے ہو رہا تھا ابھی الحمد للہ صحیح ہو گیا آواز آ رہی ہے بسم الله الرحمن الرحيم دو فارے ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پورے ہو گئے تھے تو آج ان شاء اللہ تیسرا جو پارا ہے یہ شروع کریں گے اور اس کا تقریباً میرے خیال میں یہ سوا تین پارے تقریباً ایک سال سے دو, دو تین رکو مزید ہے پھر یہ سورت ختم ہو جاتا ہے پھر اگلا جو سورت ہے سورت العمران ماشاء اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ کرنے کے بعد حاصل معمول اس کی تشریح اور تقسیم پڑھیں گے سل کر رسول فض اللہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کے اصلاح کے لیے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضلت عطا کی ہے اللہ درجات ان میں سے بعض وہ ہے جن سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی وآتینا عیسی بن مریم البینات اور ہم نے عیسی بن مریم کو کلی نشانیاں دی وآیدناہ بروح القدس اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی ولو شاء اللہ اگر اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں لڑتے ہیں ولیکن اختلفو لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا فمنهم من آمنا چنانچہ ان میں سے کچھ اوت ہے جنہوں نے جو ایمان لائے فمنهم من کفر اور کچھ کو جنہوں نے کفر اپنایا ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا نقتلو تو وہ آپس میں نہ لڑتے ولیکن اللہ یفعلو ما یرید لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے تو اس آیت کریمہ میں جس طرح کے اس ترجمے سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فوقیت دی ہے فضیلت دی ہے یعنی ان کے جو مرتبے ہے ان کا جو مقام ہے ان او ان کے مختلف مراتب ہے ان کی مختلف مقام ہے تو ان میں سے سب سے جو افضل بہتر مرتبہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہاں پہ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ والسلام کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں اور ایسی حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلی مجزاد عطا فرمائی تھی جن کی وجہ سے وہ اپنے معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت کیا کرتے تھے اور ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ باقی نہ ہوگی روح القدس ہم نے روح القدس سے ان کی مدد فرمائی تو روح القدس جس طرح کے اس سے قبل بھی پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے نا وہ مقدس روح کو کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں یہ جو لقب ہے روح القدس کا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبیر علیہ السلام کی یہ حاصل تھی کہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کے ساتھ رہتے تھے روح القدس کا لفظی معنی جو ہے نا مقدس روح کے اور قرآن کریم میں جہاں لقب کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں تو حضرت مصرح اور حضرت علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کا تذکرہ ان آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ ان ایک ایک تو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرف کلام کا عزت بخشی اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کھلی نشانیاں معجزات عطا فرمائے تھے اور ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی ان کی تائید کی تھی اور ورفع آباد درجات یہ جو آیت آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارتاً تذکرہ ہے کہ ان سب سے یعنی انبیاء میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے مقام حیثیت ہے تو یہ جو یہاں پہ فرمایا گیا کہ تلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی ہی قرآن کریم کے دوسرے دوسرے صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے دوسری آیت کریمہ میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضلت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اند اللہ انبیاء کے مختلف مراتب ہے مختلف مقامات ہے مختلف حیثیتیں ہیں لیکن بندوں کے حق میں بندوں کے لیے جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ فلان نبی جو ہے نا فلان نبی سے اس چیز میں اس چیز میں اس چیز میں یعنی تقابل کر کے جو ہے نا ان کا صفت بیان کرنا یا ان کا تذکرہ کرنا تقابل کر کے انبیاء کا آفت میں تقابل کر کے ان کا تذکرہ کرنا جو نا یہ اس کی ممانعات ہے اس کی ممانعات ہے تو یہ جو بتایا گیا ہے ان آیت کریمہ میں قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں جس طرح کے فرمایا گیا ہے کہ النَّبِيِّنَا اللہ آباد تو ان تمام کا مطلب یہ ہے کہ اند اللہ یہ چیزیں ہیں یہ مراتب یہ مقام یہ حضرت اللہ ہے تو مخلوق کے لیے بندوں کے لیے جو ہے نا ان سب کو یعنی تمام کے تمام مخلوقات کو یعنی انسانوں کو تمام کے تمام انبیاء کا عزت کرنی چاہیے اور ان کا مقام اور حیثیت جو ہے نا دل میں احترام ہونا چاہیے تو بندوں کو یہ اختیار حاصل نہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ قابل کر کے ان کا تذکرہ کیا جائے یا ان میں سے ایک کے لیے افسا بیان کیجیے اور دوسرے کو جو ہے نا ان کے صفات کو گھٹا دیا جائے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ جو مراتب ہے جو استعمال ہیں مقامات یہ ان اللہ ہے اللہ تعالی کے ہاں ہے جس طرح کہ خود جو ہے نا کریمہ کے اس پہلے ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ تلک رسول فضلنا اس میں چونکہ یہ جیسے کہ معلوم ہے کہ یہ جو تقلیم کرتا ہے اور اللہ نے اس کی نسبت جو ہے نا یہ اپنی طرف کی ہے کہ یہ جو فضیلت ہے فوقیت ہے یا مرتبہ ہے حیثیت ہے یعنی ان اللہ اس مختلف مراتب ہیں اب آتے اس آیت کے نمک کی تشریح کی طرف تلک الرسلو یہ پیغمبر تل کر رسولو یہ پیغمبر تل کا مقتدا تل کا نوازم البادج کی پرکری سے ہے تل کر رسولو یہ پیغمبر یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں فضل نوازم الباد ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضلت عطا کی ہے بتخصیص ہی بمنقبت یعنی منقبت کے تخصیص کے ساتھ لیست لغیره جو کہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے منهم من کلم اللہ یعنی ان میں سے بعض او ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا کموس ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ورفع بعضهم اور ان میں سے بعض کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درجاتن اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی تو یہ جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے علاغری ہی دوسروں پر عموم دعوت اس کے دعوت کے عام ہونے کی وجہ سے وہ ختم نبوت اور اس کے ختم نبوت کی وجہ سے یعنی خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے تفضیل امتی علی سائر الامم اور تمام امتوں پر اس کے امت کے فضلت ہونے کی وجہ سے والمعجزات اور بہت سارے معجزات کی وجہ سے والخصائص اور دوسرے متعدد خصوصیتوں کی وجہ سے تو ان تمام خصوصیتوں کی وجہ سے خصوصیات کی وجہ سے جو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے درجہ ہے مقام ہے حیثیت ہے تو ان اللہ بڑھ کر ہے کہ ان کا دعوت بھی عام ہے یعنی تمام انسانیت کے لیے تمام مخلوقات کے لیے اور ایسے جو وقت میں خاتم الانبیاء ہی ہے اس کے بعد کی اور نبی نہیں آئیں گے اور ایسی اس کی امت کو تمام امتوں پر فضلت دی گئی ہے اور بہت سارے معجزات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک برقرار رہے گا اور ایسی اس کے علاوہ جو دوسرے صفات ہے خصوصیات ہے متعدد ان متعدد خصوصیات کی وجہ سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے وآتینا عائشہ بن مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کلی نشانیاں دی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَوَيْنَاهُ اور ہم نے اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی اور ہم نے روح القدس سے ان کی مدد فرمائی جبرائیل یسیر ماہو ہائی نسارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ چلتے تھے جہان اور چلتے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہان بھی جاتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے ہیں ولو شاء اللہ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا ناسی لوگوں کی ہدایت کو یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تمام ناسی جمعہ تمام لوگوں کی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تمام لوگوں کی ہدایت مقتتل الذین من بعدهم تو ان کے بعد والے لوگ تو ان کے بعد والے لوگ بعد الرسل اممهم یعنی انبیاء کے بعد یعنی ان کی امتیں من بعد ما جاتهم البینات روشن دلائل آ جانے کے بعد روشن دلائل آ جانے کے بعد نقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات یعنی ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے ہیں لاختلافهم یعنی آپس کے اختلاف کی وجہ سے وہ تذلیل بعضهم بعضا اور بعض کے بعض کو گمراہ کرنے کی وجہ سے گمراہ کہنے کی وجہ سے ولیکن اختلافوا لیکن لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا مشیر کا اللہ تعالی کے مشیت کی وجہ سے امین من امن ان میں سے کچھ ہوتے جو ایمان لائے سب ایمانی اپنے ایمان پر برقرار رہے من کفر اور کچھ ان میں سے ہوتے جنہوں نے کفر اپنایا کناسارا بعد المسیح جیسے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ولو شاء اللہ نقتلو اور اگر اللہ چاہتا تو اپس میں نہ لڑتے توقید یعنی یہ تاکید ہے ولیکن اللہ ما یرید لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے تو من توفیق کی شاء یعنی جس کو چاہے خیر کی توفیق دے شاء اور جس کو چاہے رسوہ کرے تو اس آیت کریمہ میں یہ جو آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے کہ ولو شاء الله مقتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن خلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تو آیات کی کریمہ کے اس حصے میں کہ یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قدرت میں طاقت میں جو ہے نا یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتے اور اس صورت میں پوری انسانیت پوری دنیا کا دین جو ہے نا مذہب ایک ہی ہوتا ہے یعنی تمام کی تمام پوری مخلوق پوری مخلوقات پوری انسانیت جو ہے نا وہ مسلمان ہو جاتی اور ان کے آپس میں کوئی اخلاق بھی نہ ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ پر قادر تھا طاقت اس کی طاقت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ سب کو زبردستی مجبور کر کے جو ہے نا ایمان لانے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ طاقت تھی یہ قدرت تھی لیکن اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کر لیتے تو ظاہر سی بات دنیا کا جو پورا کا پورا نظام ہے یہ درہم برہم ہوتا جس مقصد کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے اور اس میں انسان کو بھیجا گیا ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہاں پہ انسان کو لانے کا یا انسان کو پیدا کرنے کا انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ جو انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ان کی بات پر عمل پھیرا ہو کر سرخرو ہو کر نکلتے ہیں یا ان کے باتوں احکام سے روگردانی کر کے جو ہے نا اپنے اپنے لیے جہانہ میں ٹھکانہ بناتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو افطار دیا کہ راستے دو ہے ایک صحیح راستہ ہے اور ایک برا راستہ ہے تو اگر آپ نے انبیاء کے احکام کے مطابق اللہ کے نظر کردہ احکام پر عمل کیا تو آپ سیدھے راستے پہ ہوں گے اور نتیجے میں ہمارا ثواب کے طور پر جو ہے نا آپ کو جنت ملے گی اور اگر آپ نے برے راستے کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ کے جو حکام تھے جو انبیاء پر نازل ہوئے تھے اور انبیاء نے محمد کو بتایا تھے ان پر عمل نہ کیا اور برے راستے کا انتخاب کر کے تو گویا کہ آپ نے اپنے مرضی سے اپنے لیے جہانم کا ٹھکانہ پسند کیا ہے یا منتخب کیا ہے تو اس وجہ سے اس بنا پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بھی مجبور نہیں کیا کہ جو ہے نا آپ نے ہر حال میں مسلمان ہونا ہے بلکہ اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر مسلمان ہونا ہے بھی تو اپنے اختیار سے اور اگر کافر ہونا ہے بھی تو دنیا کی دل اسباب ہے تو یہ کھیتی ہے تو اس کھیتی کا پھل جو ہے نا میں ملے گا اگر مسلمان ہوگا تو اس کو جنت ملے گی اور اگر کافر ہوگا تو اس کو بطور سزا و جزا کے جہنم میں دوزخ میں ملے گا جس طرح کے اگلی آیت کریمہ میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الدین کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات کو انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر کر کے امت کی پاس ان کو بھیج دیا ہے تو اگر وہ سمجھدار ہے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ایمان مان لے آئیں گے اور ان کو مان لیں گے اور اگر سمجھ بوجھ سے آری ہے یا قصدن اور کی وجہ سے کی وجہ سے مانی تو بھی ان کی مرضی ہے تو دونوں صورتوں میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے کہ پوری انسانیت کو پوری مخلوقات کو جو ہے نا مجبور کر کے ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا لیکن پھر اس مقصد کی یہ دنیا جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد پورا نہ ہوتا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جو سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے اگر اچھا راستہ اختیار کرو گے تو بدلے میں جنت ملے گی اور اگر برا راستہ اختیار کرو گے تو بدلے میں بطور ٹھکانا کے بطور سزا کے ملے گی یعنی جو اللہ تعالی کے اور اللہ کے نبی کے رستے پر چلے گا ان کے احکام کی کرے گا ظاہر سی بات ہے اس کو جنت ملے گی اور جو اپنے نفسی نفسانی خواہشات شیطان اور نفس کے بات پہ چلے گا ان کی بات مانے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں جائے گا تو انشاءاللہ آسان تھا تو ترکیب انشاءاللہ رہ گیا تو کل پڑھ لیں گے اگر بھی پوچھنے کی بات ہو آسان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ